باد بہاری جا رہی واہ چلو باد بہاری جا رہی ہے پیا جی کی سواری جا رہی چلو باد بہاری جا رہی ہے جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے کہ غم سے بردباری جانا جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے جو ان روزوں میرا غم ہے وہ یہ ہے کہ غم سے بردباری بردباری جا رہی ہے سینے میں ملی زیادہ ہے سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے سینے میں عجب ایک حشر برپا ہے سینے میں پڑھوں گا ہے سینے میں عجب ایک حشر برپا کہ دل سے بے قراری جانتا ہے سینے میں عجب ایک حشر برپا یہ آپ ہی کہہ سکتے تھے واہ واہ سینے میں کچھ نہیں ہے سینے میں عجب ایک حشر برپا یہ واہ واہ واہ کہ دل سے بے قراری جانتا ہے کہ دل سے بے قراری جا واہ واہ واہ دل اس کے روبرو ہے اور گم سن دل دل اس کے روبرو ہے اور گم سن کوئی عرضی گزاری جا دل اس کے روبرو ہے اور گم سن کوئی عرضی گزاری جا رہی ہے میں پہ ہم ہار کر یہ سوچتا ہوں میں پرہم ہار کر یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے ہے جو ہار ہی جاتی میں ہار کر یہ سوچتا ہوں میں ہار کر یہ سوچتا ہوں وہ کیا شے ہے جو ہاری جا رہی ہے وہ پہ ہم میں پہ ہم ہار کر یہ سوچتا ہوں وہ کیا ہے جو ہاری والی ہے وہ کیا ہے وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ میاں عزت ہماری ہے بہت اچھا واہ واہ واہ بچہ سید بچہ ہو اور ہے کیسا میاں عزت ہماری ہاں؟ میاں عزت ہماری جا رہی ہے ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ ہے برپا ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ میری فریاد ماری جا رہی ہے برپا ہر گلی میں شور نغمہ میری فریاد ماری جا رہی ہے سنو